الباب السابع والعشرون ومئتان باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء يوم عرفة عاشوراء اور نوی محرم کے روزے کی فضیلت کا بیان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا بخاری و مسلم وعن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا مسلم